ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب سے انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی کہا کہ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ اپنے بالوں کو پیشانی پر لٹکتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے یعنی مانگ نہیں نکالتے تھے اور مشرق مانگ نکالتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے طریق پر چلنا پسند رکھتے تھے جس مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم نہ ہوتا یعنی بنسبت مشرقین کے اہل کتاب بہتر ہیں تو جس باب میں کوئی حکم نہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت اس مسئلے میں اختیار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیشانی پر بال لٹکانے لگے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکالنے لگے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار باسٹھ